حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم میں سے کسی کو بلند نواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے سنتے تو فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں میں نے تو ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا سنن نسائی حدیث نمبر نو سنو